یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سے شہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مر آبا دلدار کی آمد مر آبا حضور کی آمد مر آبا پر نور کی آمد مر آبا سب مل کر بولو مر آبا رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں اونی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں پھر رشتے آج جو دھومے مچانے آئے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دل بر کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق بندوں کو حق سے ملانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں روف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے روف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اور انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک اور انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا بس سبھی رسول نے کہا اد الا غیری سبھی رسول نے کہا ادھ الا غیری اور لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں انا لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں جب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے جب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے گناگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے گئے یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو ہاں ہاں ہاں جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا اور سنو گے نہ زبان کریم سے نوری سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری کیونکہ یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے گئے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا